ہلو جی حضور فرمائیے ہاں یہ زید موجود الفارج میں جی جی آواز نہیں آ رہی جی جی جی آواز آ رہی ہے اب ہلو حضرت آواز نہیں آ رہی ابھی ہیلو